حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں اگر یہ صورت نہ ہوتی اور اسے موقع ملتا تو وہ ضرور کوئی صدقہ کر جاتی اور کوئی عطیہ دیتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کرو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاسی